واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِن قَاتَلُوكُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس شہر سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور فتنہ برپا کرنا تو قتل کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں قتال کرنے میں پہل کریں پس اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم انہیں قتل کرو کافروں کی یہی سزا ہے